حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب فروخت کی ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سامورہ کو تباہ کرے کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لانت نازل فرمائے ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو تراسی